کا علم رکھتے نہیں تو میں نے ماسٹر میرے پاس لے آیا میں نے اسے ماں کی گالی دی کہ اٹھ وہ اٹھ کھڑا ہوا میرے ساتھ لڑنے کے لیے کہتا ہے بزرگ ہو کر تو نے کیسا جواب دیا میں نے کہا یار میں معذرت کرتا ہوں کہتا ہے تیری معذرت کا کیا کروں میں تو نے میرا کیا بچایا میں نے کہا یار آئندہ مجھے قسم اٹھا میں آئندہ نہیں کہوں گا آدھے کہتا ہے بزرگ ہو کر پھر بھولیاں باتیں کرتا ہے اس سے اوپر کیا ہو سکتا ہے تو مجھے کرے گا بات سمجھنے کی کوشش کرنا تو میں نے کہا یار میں معذرت کرتا ہوں اور لکھ دیتا ہوں آئندہ تو وہ جب اس اس نے یہ کہا کہ بات کی کیا معذرت ہوتی ہے اور آئندہ تو اس سے اور بڑھ کر مجھے کیا کہے گا تو میں نے کہا یار بات سمجھ آئی ہے نہیں وہ کچھ سوچ سوچ کر مجھے کہتا ہے بات تو سمجھ آ گئی لیکن ایسا مجھے نہ سمجھاتا تو میں نے کہا یار تیرا جواب وہ یہی تھا کیا کروں میں مجبور ہو گیا جس طرح سمجھاتا تمہارے عقل میں نہ آتا کیونکہ علم جو ہے علم کے بغیر باقی کچھ ہمارے مخالف لوگ دوسری پارٹی کے ہمارے میں مدرسے میں داخل کر کے ہمیں پتہ نہیں انہوں نے کچھ باتیں ایسے بنا دی ہیں جو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے ہم نے تمہیں سارا دین سمجھایا اب آپ ہم کو سمجھانے لگ گئے تو ثبوت کے ہوتے ہیں دو قسم ایک ہے عرفی ثبوت ایک ہے شرعی ثبوت عرفی ثبوت کیا شک ایسے اکیاس کر لینا کسی بات کو دیکھ کر اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہودی قانون میں بھی نہیں ہے اسلام میں ہے ایک طرف سنو دوسری طرف بھی سنو پھر تحقیق کرو پھر زبان نہیں کھولنی عام اعلان لا یحب اللہ الجہرا راہول من القول یہ تو ہے بھی نہیں کوئی وجود اگر برئی ہو تو اعلان کرنا حرام ہے شیطان اور شیطان والے کرتے ہیں نیکی کا اعلان فرشتے کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرنا کہ ماحول خراب ہو جاتا ہے یہ شیطان جس طرح کوئی پیپل پارٹی کا دوسری پارٹی میں چلا جائے تو پیپل پارٹی والے اعلان نہیں کریں گے دوسرے کریں گے اسی طرح اعلان اگر شریعت کے خلاف ہے اس کو مت پھیلاؤ ماحول خراب ہوتا ہے عرفی ثبوت امام یوسف غدا سے پوچھا گیا کہ کتا مکان سے نکل رہا ہے کمرے سے آٹا ننگا پڑا ہے کتے کا چمبا ہے اوپر آٹا پاک ہے جب پلی حرام ہے آپ نے فرمایا حرام ہے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ عرفی ثبوت ہے شرعی ثبوت نہیں ہے شرعی ثبوت ہے گواہ کسی گواہ نے دیکھا ہے انہوں نے کہا نہیں تو فرمایا ٹاپاک ہے اس پر دونوں کی چٹک لگ گئی کوئی اس طرف ہو گیا کوئی امام آزم صاحب کے ساتھ ہو گئے جو خاص تھے جو عام تھے وہ امام جوسف گدا تنقید کرنے لگے کہ بھی نکل رہا ہے آٹے پر چمبا بھی لگا ہوا ہے پھر بھی گواہ مانگتا ہے تو اس بات پر ایک عورت تھی امام یوسف گدا پر عاشق آپ حسین تھے وہ بالکل مجبور تھی اس نے سوچ سوچ کر کہا کہ میری خواہش اس بات کے سوا نہیں مٹ سکتی اس نے اپنے بچے کو ذبح کر کے کمرے میں رکھ دیا چھپا کر اوپر کپڑا دے دیا امام صاحب کو یوسف رحمت اللہ علیہ کو کی دعوت کی اور مرغی دی کہ آپ ذبح کریں تو میں آپ کی سالن پکاؤں آپ نے مرغی ذبح کی عورت نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ برائی کرو آپ نے انکار کر دیا عورت نے باہر دیکھ نکل کر کنڈی دے دی مرغی چھپا دی اور شور پا دیا لوگ کٹھے ہو گئے دیکھتے ہیں تو امام صاحب کے ہاتھ میں چھری بھی ہے اور خون بھی لگا ہوا ہے اور بچہ بھی زبا ہے اور بھی کھڑے بھی یہی ہیں اور انتہا ہے عرفی ثبوت کی قاضی جو تھا آپ جیل میں چلے گئے قتل کا آپ پر الزام لگ گیا لوگ عوام الناس نے دور دراز تک کہ دیکھو امام یوسف گدا نے امام ہو کر ایک بچے کو قتل کر دیا ناحق تو قاضی جو تھا وہ حنفی تھا اس نے کہا کیا کروں ان سے آپ نے فرمایا امام یوسف گدا کے پاس بندہ بھیجا اگر تیری شریعت کا حکم دوں یا اپنی کا یا حضرت کیوں فرمایا تیری شریعت میں تو مجرم ہے میری شریعت میں مجرم نہیں کہ گواہ کوئی نہیں ہے آپ نے قاضی کو فرمایا اس کو چھوڑ دو چھوڑا تو جلوس آپ کے خلاف امام اعظم کے خلاف سخت باتیں ہونے لگی کہ دیکھو امام وقت ہو کر کتنا بڑا ظلم کیا اس نے کہ ایک قاتل کو چھڑا لیا دو ماہ کے بعد عورت نے تسلیم کیا کہ میں نے یہ غلطی کی تھی میں نے خود کیا امام صاحب پاک ہیں پھر ائمہ پر تومت کا سلسلہ بند ہوا لیکن لکھتے ہیں دور دراز علاقے تک بہت لوگ اس میں پھنسے رہے قسم قسم کی باتیں کرتے رہے کیونکہ پھر کون اعلان کرے دوسری بات کا اب جو مخالفین نے بات پھیلائی ہے شاید کسی تک پہنچا ہے میں دعوے میں اعلان کا ہوں ایک تو اس کوئی کوئی ثبوت عرفی بھی نہیں ہے چند مجھے پوری میں لاکھ روپیہ بیس ہزار میں کرایہ دیتا ہوں جنہوں نے یہ بات پھیلائی ہے ان کو کہو تم نے دیکھا ہے وہ کہے گا مجھے فلاں بندے نے کہا ہے بھائی اس کے پاس آپ کوئی ایک گواہ شرعی میرے بیٹے پر تو مت لگی ہے شاید آپ کو پتا ہے نہیں تو وہ اس قابل ہی نہیں چھ سال ہو گئے منگنی ہوئی ہے میں نے کہا بیٹا تیری شادی کروں اب اس نے کہا ابو جان میں شادی کے قابل ہی نہیں ان کو جواب دے دو وہ دیتے ہیں اب بھی دیتے ہیں لیکن وہ چھ سال سے بٹھا رکھے ہے اس امید پر پہ شاید بیٹا تندرست ہو جائے ایک بزرگ سے ایک بندے نے کہا غور سے سننا کہ تو نے لواطت کی ہے آپ نے فرمایا میں نے تیرے ساتھ کیا ہے تزلل کیا اور کسی کے ساتھ نہیں تیرے ساتھ کیا ہے اور تیرے کو ثبوت ہو تو بتاؤ اس کا تزلل کیا تو اسی طرح ایک بندے نے فون کیا سمی ہے سمی تو میں نے بیٹے کو تو کہے کہ اور تو کوئی ثبوت نہیں ہے پھر میں نے برائی سمی سے کی ہے یہ ستاوی منٹ کی ریکارڈنگ ہے پانچ بندے ہیں گواہ مسجد کا امام ہے اسلم صاحب کو تھا یہ جا رہے تھے سیالوی شریف تو وہ ریکارڈنگ کر کے اب لوگوں کو سناتے پھرتے ہیں دیکھو جی اس نے تسلیم کیا وہ بے وقوف ہو اس نے تزل کیا ہے تسلیم نہیں کیا اب وہ سمیع کیا کہتا ہے کہتا ہے جی وہ تو اس لائق نہیں ہے دو بندے اس کو پکڑ کر پیشاب کراتے ہیں تو میرے ساتھ کیسے کیا وہ جب خود پر پڑی بات بات سوچنے کی علم ہے نہیں پھر جو ایک بندہ ایک طرف سے سنو دوسری طرف سنو یہ تو یہودی قانون میں بھی ایسا ہے بغیر گواہ کے کوئی مجرم نہیں بن سکتا پیشیاں دیتے ہیں سنتے ہیں ادھر ادھر پھر بحث کرتے ہیں ان پر جرح ہوتی ہے وکیلوں پر ایک صحابی پر تین صحابی بھگت گئے کون سی جگہ تھی کیسا کمرہ تھا کہاں عورت کا منہ تھا کہاں سارے تین صحابہ تین صحابہ ایک صحابی کے الفاظ بدل پڑے حضرت امیر عمر سے چاروں کو کوڑے مار دیے بھی اس کے الفاظ کیوں بدلے ہیں میں واللہ بلا جو میں نے تحقیق کی ہے جو ابتدائی بندے ہیں وہ مجھے جانتا ہوں ایک ہے آسم اس کا بصیر پل سے تعلق ہے وہ ہمارے مخالف ہمیں پتہ نہیں تھا وہ آ کر ہمارے مدرسے میں بدتمیزیاں کرتے رہے چشتی صاحب تھا دس بندے میرے گواہ ہیں اس بات کا آپ بھی تحقیق کر سکتے ہیں ہم تحقیق سے کسی لیکن جاہلانہ نہ کرو عالمانہ کرو تو اس میں سمی نے کہا میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے اچھا میں نے کہا کہاں دروازہ بند تھا یا کھلا تھا اس کو کہنا ہی تھا دروازہ بند تھا جب دروازے کے سامنے آئے چیز صاحب نے مجھے کہا اندر بیٹھ کر تحقیق کرو میں نے کہا نہیں سڑک آئے ہمارے پہلے چنگی میں بیٹھے تھے ہمارا گھر سڑک میں تھا لوگ جمع ہو گئے بہت تو میں نے کہا نہیں ہم اگر مجرم ہیں معافی نہیں مانگتے نہ ہم چھپ کر کرتے ہیں اللہ اعلان یا تحقیق ہوگی یہ میری حلف پر یقین کریں یا چیز صاحب سے حلف اٹھائیں یہ ان کے سامنے تھا تو جب اس نے دیکھا دروازے سے کوئی چیز نظر نہیں آتی ادھر ہمارا پکھا تھا چھان چھانی لگی ہوئی تھی اس نے کہا میں نے وہاں سے دیکھا ہے اب اسلام ہوتا تو اسے کوڑے مار دیتا بھی تیرے الفاظ کیوں بدلے ہیں تو میں نے کہا ادھر تو پکا رکھا ہے آگے چھانی لگی ہوئی ہے تو نے کیسا دیکھا وہ دوڑ گیا دوسرا ہے امجد جو ابتدائی ہے امجد سے میں نے کہا یار تو نے کیا دیکھا آ وہ بچہ جو ہے ہسپتال میں رہا میں واللہ بلا کہہ رہا ہوں جو مانے ہم اس کو کچھ نہیں کہتے جو نہ مانے جو مانے بغیر تحقیق کے میں نے ان کی بیت واپس کر دی ہے کیونکہ اسلام میں آئے ایک طرف سنو دوسری طرف سنو پھر تحقیق کرو اب میں میرے دانتوں میں درد ہے یہ سارے اوپر سے ٹوٹ گئے ہیں یہ ورم آ جاتی ہے چیز صاحب نے کہا تمباکو جو ہے حرام نہیں ہے لیکن دوا کے طور پر استعمال کرو تو مجھے گولیاں کھا کر میرا باپ یہ دانتوں کا علاج مجھے انہوں نے بتایا میں سگریٹ رکھتا ہوں میرا درد مہینہ مہینہ نہیں پڑتا اب ڈبی سگریٹ کی پڑی تھی کسی مریدوں نے دیکھا انہوں نے جا کر فون کر دیا میرے نام کے وہ سگریٹ پیتا ہے ایک نے دوسرے کو کیا دوسرے نے دوسرا بزرگ فرماتے ہیں کہ سخت چم نرم چم خرگوش کا سخت سور کا چمے میں چو چم سہ کی ہے سنی سنی دے ڈانگا مارن بے وقوف تھا کم اسلام میں ایک طرف سنو دوسری طرف بھی سنو تو پھر تحقیق کرو پھر زبان کھولو لیکن اعلان نہیں کرنا اعلان حرام ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ملتان کے میرے دو مرید بڑے لڑکیوں کو سکول سے نکالا بری بات کے اعلان کا تاثر ٹی وی ہر چیز انہیں ان تک یہ خبر پہنچی ان انہوں نے دیا بھی یہ پیروں کا حال ہے بیٹیوں کو سکول میں ڈال دیا اور ٹی وی بھی لے آیا ادھر افسوس ہو رہی ہے ادھر بیٹیوں کو دھونس رہا ہے برائی میں تو وہ بات پوچھتے ہیں تمہیں کہ سکول جو ہیں ان کے تم خلاف ہو تم کہا کرو کہ ہم سکولوں کے بھی خلاف ہیں اور ساتھ ہی اسلے کے بھی خلاف ہیں اس کے زیادہ ہم خلاف ہیں کہ اسلح تم تقریب کاری دہشت گردی ختم نہیں کر سکتے جب تک اسلح نہ بند کرو مجھے گجرات لے گئے ایک جنگل میں ایجنسیوں کا گھر تھا بڑا افسر آیا میرا مرید ہوا مجھے پتہ نہیں وہ مجھے دعوت کر گیا وہاں میں گیا مجھے بعد میں پتا لگا کہ سب ایجنسیاں ہیں یہاں رہتی ہیں جنگلوں میں ان کے گھر ہیں تو میرے ساتھ آئے بحث کرتے رہے میں اس پر زور دیتا رہا جو بائی دہشت گردی ختم کرنی ہے تو اسلحہ بند کرو میں اپنے مریدوں کو اسلے کے ہم سکولوں کے واقعی خلاف ہیں جھوٹ نہیں بولتے لیکن ساتھ ہی ہم اسلے کے بھی خلاف ہیں زیادہ تر اور کوئی تمہیں پوچھے تو تم یہ کہہ دینا کہ ہم مجھے ہم گول شریف سے تعلق رکھتے ہیں بات سمجھی جھوٹ بھی نہیں ہے وہ جھوٹ بھی نہیں آئے ہاں پھر وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے میں آپ کو کیا بتاؤں ڈیڑھ سو گھر میرا دشمن تھا سندیلے تھے میں بھی سندیلا تھا ہم بھی ذمہ دار تھے پونے دو سو بیگا مجھے دریائی زمین تھی اور پچاسی بیگا نہر کی زمین تھی یہ بہت لمبا واقعہ ہے کس طرح مخالف ہیں میری نانی صاحبہ جو تھی وہ ملوانی تھی باقی ہم سندیلے تھے اور نانیاں وہاں کی تھی میری اماں اکیلی پیدا ہوئی میری دادی وٹن وہ بھی سندیلی نہیں تھی اور سندیلیاں تھیں میرا باپ اکیلا پیدا ہوا تو پھر قسمت آپس میں ہو گئے نہ باپ کا کوئی رشتہ دار نہ نانا خاندان ختم نہ ماں کا کوئی رشتہ دار وہ بھی ختم ہو گئے اب ہم نے سوتیلا بہنوں میں اور سوتیلا بھائیوں میں ہمارے باپ کو دیا دینے پڑی تو انہوں نے آخر طلاق دے دی جس سب کو سب کو نکال دیا تو میں نے اپنی جائیداد کو نہ دیکھا اپنے بہن بھانجیوں کا تحفظ کیا پڑھایا سب کچھ کیا تو ہمیں آخر وطن سے اٹھنا پڑا ہم نکل پڑے اب کوئی لوگ کہتے ہیں جی یہ سکول پڑھاتا رہا ہے دماغ خراب کرتے ہیں یہ پتہ نہیں میں نے کیوں پڑھایا جب میں وہاں سے نکل کر علی پور آیا تو علی پور ہمارا پردہ دیکھ کر ایک چیئرمین تھا وہ مسلم لیگ مجرم لیگ مسلم لیگ کا سمجھو بس تو وہ مجھے کہنے لگا یہاں سے اٹھو تم نے ایسا پردہ کر دیا ہے کہ سیدوں کا نہیں ہے میں سوچا بھی یہ بدماشی عام وہاں کچ پک سے بھی نکلا ہے اپنے اب یہ ہمیں علی پور بھی نہیں رہنے دیتے تو میں صبح اس کی بیٹیاں تھیں میں ان کو پڑھانے جا کر بیٹھ گیا پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے ماں کو جا کر کہا کہ استاد صاحب تو اچھا پڑھاتا ہے میں مفت پڑھایا وہ جو چیئر مین تھا وہ بیوی کا غلام تھا اس نے جوتا اٹھا لیا کہ تجھے کیا اگر پردہ کرتے ہیں وہ اچھا ہے ہماری بیٹیوں کو مفت پڑھاتا ہے تو میں پڑھانے لگ گیا جس طرح علماء جانتے ہیں اس بات کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرستادہ گئے دو حبیب نجارے کے واقعات میں تو انہوں نے انہیں جیل میں کر دیا ہم نے تیسرے سے ان کو طاقت دی تو آپ نے جا کر وہی کفر ظاہر کر لیا آپس کافر کے ساتھ مل گئے اور ان کا مذہب کفر سب ظاہری استعمال کر دیا باتیں تو بہت ہیں کیا سمجھائیں یار علم بھائی تمہیں ہم نے اتنا تو سوچو تمہیں دین ہم نے بتایا ہے اب ہم سے نکل گیا ہے آپ میں آ گیا ہے تو وہ بادشاہ کو کہا کہ وہ جو تم نے جیل میں کہے وہ کیا کہتے ہیں اس نے کہا وہ کوری کو اندھے کو آنکھوں والا کر دیتے ہیں مٹی کی مٹھ کو پھوک مارتے ہیں پھر بن کے اڑ جاتے ہیں مردہ زندہ کر دیتے ہیں تو اس نے کہا بلاؤ میں نہیں مانتا بادشاہ نے بلایا انہوں نے ایسا کیا اب اس نے کہا بادشاہ وہ مل کر بادشاہ سلامت اب ایسا کرو حکمت عملی کہ ہم بھی اپنے خدا کو کہیں خداؤں کو وہ ایسا کریں اس نے کہا سچ پوچھتا ہے تو ہمارے خدا کچھ نہیں کر سکتے پھر اس نے کہا بادشاہ سلامت معلوم ہوتا ہے وہ سچے ہیں تو بادشاہ مسلمان ہو گیا وہ جو ان کے ساتھ مل کر انہوں نے اب میں اس کی وضاحت کیا کہوں اتنا اشارہ کافی ہے تو میں نے مل کر وہاں قدم جمایا جب میرا قدم وہاں ٹیوشن پڑھاتا رہا بہت میرے شگرد ہو گئے قرآن شریف بھی پڑھاتے تھے جب میرا تسلط ہو گیا میں نے تقریر کی سکولوں کے خلاف پھر ڈٹ کر وہ ٹیوشن بھی چھوڑ گئے سب کچھ ان کو پھر پتا لگ گیا بھی اس نے حکمت عملی کی ہے اب کوئی مرید مجھے فون کرتے ہیں ہاں جی جو کچھ ہم نے کیا ہے بما سجادہ رنگ یہ کون اگر پیر رے مو گھر پی رے موت کہ سالک بے خبر نہ رس منزل مولانا روم کو شمس تبریزی نے کہا شراب لیا تو آپ کے دکان وہاں لے شراب لے کر چھپا کر آئے فرمایا چھپاتا نہ تو میں تم کو اور بناتا وہ دنیا سے کاٹ رہے تھے جس طرح خاج صاحب نے فرمایا کر سب شکر شکایت تھے کر آس امید عنایت میری میں نے کئی مجھ پر الزام لگے ڈیڑھ سو گھر تھا روزانہ میں وہاں سے بھگت کر آیا ہوں میں اپنی سس کے گھر بیٹھا تھا ایک نوجوان لڑکی پیچھے گھر تھا میری سس نہیں تھی میں اکیلا بیٹھا تھا تیل میں لگا رکھا تھا رومال میرے گردن میں تھا ابتدائی حالات جوانی تھی تو کا میرا اس نے رومال پکے لگا مجھے اندر کھینچنے لگ گئی میں نے ٹائم کیا دو بجے چونتی میں تین بجے تک ہو سکتا جی، جی، جی۔ تو میرے پاس دس روپے تھے میں نے نکالے اس کو دیا اس نے ہاتھ ہیلا کیا میں نے رومال چھوڑ کر بھاگ گیا تو اللہ کا کرنا اس نے جا کر کہہ دیا کہ لوگ اس وقت کھجور شجوروں میں وہ کرتے تھے بہر اندر دیہات میں رواج تھا نہیں تھے تو اس نے کہا مجھے آ کر اس نے چھیڑا ہے یہ رومال گیر گیا میرے ساتھ لڑتا رہا میری بےزتی کرنے لگا وہ میرے دشمن تھے قتل کے در پائے ہو گئے لیکن اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ وہاں سے راستہ گزرتا تھا اس کی پھپھی اور پھپھا انہوں نے آواز سنی تو سہانجنا تھا میں حویلی چھوٹی تھی تو وہ سارا ماجرا دیکھتے رہے لیکن وہ بیوقو گھر چلے گئے تین چار میل پر تو مجھ پر الزام عائد ہو گیا ماؤز ساری ہر جگہ مشہور کر دیا لوگوں نے کہ یہ دیکھو یار نماز پڑھتا ہے یہ ادھر نیک بنا ہوا ہے ادھر اس نے لڑکی کو جا کے کھاتے رومال بھی میرا تھا رومال بھی میں چھوڑ گیا اس نے رومال میرے جانتے تھے اس لڑکی نے کہا یہ ثبوت ہے یہ رومال چھوڑ گیا ہے تو پانچ چھ دن وہاں بعد ان کو خبر چلی وہ آئے انہوں نے کہا نہ مراد اس کا تو کوئی قصور نہیں اس کا قصور ہے تو مجھ پر جا کے الزام چوٹا میں آپ کو کیا بتاؤں کہ میرے ساتھ ہزار ہاتھوں لگ چکی ہیں ایک قتل ہوا مجھ پر سونپ دیا تو سارے چیز صاحب کا دادا سارے ذمہ دار میرے مخالف تھے میرا بھائی گیا وہاں پیسے لینے نزدیک بستی تھی دکان تھی اسے کہا قتل اس نے جا کر پیرا دے پیر پیر دے دیا اپنا تو سب لوگوں نے کہا کہ یہ یار تین میل سے آیا ہے قاتل یہی ہے ہمارے مخالف تھے سارے ذمہ دار تقریباً میں اکیلا تھا آپ اس فکر کو دیکھ تو رہے ہیں اس وقت تو میں ڈیڑھ سو گھر میں اکیلا تھا نا تو میرے ساتھ جتنا مخالفت تھی تھندار آ گیا رات کو مجھے بلانے لگا وہ تھا جلال پور کے تھانے میں ہم تھے شہر سلطان کے تھانے میں سرحد کے نال یہ ہوا تھا تو رات کو سپاہی بلانے آ گیا میں نے کہا میں تو نہیں جاتا اس وقت قانون تھا کہ ایک تھانے والا دوسرے تھانے والے کو نہیں باندھ سکتا تھا چاہے وہ قتل ہی کر دیتے سخت قانون تھا جب تک متعلقہ تھانے سے اجازت نہ لے بات سمجھ آ رہی ہے تو میں رات کا نہ گیا وہ سارے کہا دیکھو جی نہیں آئے یہ بہت بڑے بدماش ہیں تھاندار نے کہا میرے بلاوے پر نہیں آیا جو ہائیں بہت انہوں نے رات ہی رات سپاہی بھیجا سپاہی تھانے کا لے آئی اجازت لی اور سارے سو بندہ ذمہ دار سارے تھاندار پولیس ہمیں چھاپا مرنے کے لیے چلے ادھر جلال پور سے خان بیلا ہے سڑک آتی تھی ادھر ادھر جنگل تھا وہ قاتل وہاں سے جا رہا تھا اس نے پولیس کو دیکھا تو وہ اندر چلا گیا جنگل میں تو تھاندار نے کہا یہی بندہ مشکوک ہے جو ہمیں دیکھ کر چھپ رہا ہے انہوں آگے جا پکڑ لیا اس نے تسلیم کر لیا کہ میں نے قتل کیا اب یہ پولیس زمیندار سب یہ ایک فرلانگ چلے تھے ہمیں چھاپا مارنے کے لیے تو دیکھا کہیں سینے کا وہ بڑا تھندار آ گیا ہے اب وہ پیچھے آئے کہاں جا رہے ہو یہ قاتل مل گئے ان کو چھاپا مارنے جا رہا ہوں تھندار نے کہا قاتل تو یہ ہے تو ہم بچ گئے اللہ نے ہمیں بچا دیا میں آپ کو سناؤں تو سینکڑے باتیں ایسی ہیں ہمارے ساتھ ایک چند سناؤں گا اس سے فقیر آ کر تمبو لگایا اس کو رات نے ہمارا گھر اکیلا تھا اور اس کا تمبو بھی ادھر ادھر کوئی گھر نہیں تھا تو اس کی بیوی کو کسی نے اینٹ ماری اس کا سر پھٹ گیا وہ بے ہوش کر گئے پکی اینٹ دور سے لگی وہ مرنے کے قابل ہو گئی محلہ کٹھا ہو گیا اب فقیر کہتا ہے ہم نے میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے گھر سے اینٹ آئی ہم بیٹھے تھے وہ ہمارا کوئی واقف نہیں تھا لوگ ہمارے مخالف تھے سب مجھ پر پڑ گئے کہ یار تم نے میں نے دیکھا عورت کو کیوں اینٹ ماری جب فقیر کہتا ہے میں نے اینٹ دیکھی ہے ان کے گھر سے تو سارے مجھ پر چڑھ گئے میں جانتا تھا ہم بے قصور ہیں اب کوئی بات کر نہیں سکتے ساتھ کوئی گھر نہیں تھا تو مجھے ایسے اللہ نے مہربانی کی یہ جیسے اینٹوں کی دیوار دے کر برتھی ڈال دیتے ہیں اسی طرح بہت اونچا تھلا تھا بھران برتھی تھی اس کے نیچے کچھ نیوی جگہ تھی بہت سی مٹی اٹھا لی میں نے کہا یار ادھر آؤ اس کو ادھر ادھر دیکھیں تو بات تو کہنے لگے کہ یہ اب آپ پر بات پڑتی ہے یہ سب مکر کر رہا ہے کہ دیکھو ماری خود ہی دو بندے میرے ساتھ ہو گئے انہوں نے کہا یار کوئی دکھا لو مسافر ہیں پردیسی ہیں ان پر وہ عورت مردی ہے تم نے قتل سونپ دیا تو وہ میں جو گیا دو بندے وہاں بیٹھے تھے میں نے کہا نام مراد تم کیوں بیٹھے ہو انہوں نے کہا اس عورت نے ہم سے پیسے لیے اور وعدے پر نہیں آئی تو ایٹ ہم نے ماری ہے تو اللہ نے مجھے بچا دیا میں آپ کو باتیں سنوں ایک بندے نے مجھ پر بیوی چھپا کر مجھ پر پرچہ دے دیا اغوا کا تو تین گواہ تھے ایک گواہ کو ادھر بٹھایا ایک سے پوچھا ہاں بھائی اس نے کہا میں مغرب کو آ رہا تھا اپنے کنواں سے جس طرح زمین دیر دودھ لے کر آتے ہیں تو شور تھا میں گیا تو یہ اس کے ساتھ پانچ چھ بندے تھے اس نے عورت اٹھا کر جا رہا تھا تھندار نے کہا ادھر بیٹھو دوسرے کو بلایا ہاں بھی کلمہ پر اس نے کلمہ پڑھا میں سات ایمان کے سچ کہوں گا ہاں سات ایمان کے تھے تو مخالف وہ میں دس بجے رات کے باہر نکتا پیشاب کرنے کے لیے تو مجھے شور آیا میں گیا تو یہ چار پانچ بندے مختصر کروں عورت کو اٹھا کر لے جا رہا تھا اس کو ادھر بھیجا تیسرے کو بلایا اس نے کہا چار بجے رات میں جس طرح ایک سر بیلوں سے ہال جوتتے تھے سمجھتے ہو نا تو میں چار بجے رات کے اٹھا اپنا ہال چلانے کے لیے تو ادھر مجھے شور آیا تو میں بھاگ گیا وہاں دیکھا تو یہ عورت کو اٹھا کر چار پانچ بندوں کے ساتھ جات رہا ہے تو تھندار نے کہا نا مراد تم سکھوں کی بستی تو نہیں ہے مجھے تھندار نے کہا ہم میں نے ایسا کیا تمہیں شریف دیکھ کر تو پرچہ خارج ہو گیا ایسی ہزارہ الزام میں مجھ پر لگے میں کون کون سا سنا ہوں وقت نہیں ہے یہ لگتے بھی ہیں ایک بادشاہ کو ایک ولی نے کہا پیر تھا کہ آنکھوں سے دیکھے کان سے سنے پھر بھی تحقیق کرنا اب آنکھوں سے تو دیکھتے ہیں ڈبی پڑی ہے سگریٹ کی لیکن وہ اس نے کہا میرا پیر جائب ہے کہتا ہے آنکھوں سے دیکھو کانوں سے سنو پھر تحقیق کرنا ایسے قدم نہیں اٹھانا تو اس ایک نوکر تھا وہ وہاں سے گزرا دیکھا بادشاہ بادشاہ کا بستر بچھا پڑا ہے اس نے کہا سوکھتے دیکھوں کیسا نرم ہے تو سویا چادر تان کر نرم تھا اسے نیند آ گئی اس کی بیوی آئی اس نے اسے جفی پائی ٹانگ اوپر رکھ کر سو گئی اب بادشاہ اوپر آیا تلوار لے آیا کہ دونوں کو قتل کروں بادشاہ کے بچے تھے بیوی سے بہت محبت تھی بادشاہ کی اس نے کہا آج آپ نے مرشد کی بات آزماؤں کہ اس نے کہا آنکھوں سے دیکھنا کانوں سے سننا پھر بھی تحقیق کرنا تحقیق ضرور ہے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں اتنا بندوں میں ایک بندہ مجھے شرعی ثبوت دے دیں ایک بندہ تو میں ایسے افواہ پر نہ اپنا ایمان خراب کرو بالکل اس کی جھوٹ ہے تو میں اس نے کہا دوسرے گواہ نے کہ لڑکا جو ہے وہ ہسپتال میں رہا ہے چار دن میں نے کہا یہ تو پھر بہت تمہارا اہم ثبوت ہے وہ کون سا لڑکا ہے کس ہسپتال میں داخل ہے وہ بھاگ گیا ہمارا تو جھوٹ اب تیسرا لڑکا تھا چشتے شریف کا وہ نہ مراد خراب تھا ان سے ان کا تعلق تھا انہوں نے کہا فران لڑکا کہتا ہے مجھ مجھ سے برا کیا ہے میں نے حضرت موسا علیہ السلام پر کارون نے عورت کو سکھایا کہ تو کہے مجھے موسا علیہ السلام نے برا کیا ہے میرے ساتھ تو انہوں نے دعا مانگی جب رسول کا جلال دیکھا تو اس کی زبان پھر گئی میں نے وہی واسطہ دے کر مالک اس سے سچ کہلانا اب دس بندے ہیں یہ تین بندے ہیں ابتدائی جنہوں نے پھر جا کر افواہ پھیلائی جھوٹے ہو کر میں نے اس بچے کو بلایا واللہ باللہ آپ سارے مرید مجھے چھوڑ جائیں کوئی ضرورت نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہمارے مرید دین سے نکل گئے ہیں اس بات کو سن کر ایسا سے کم طریقہ کوئی شکار نہ ہو ویسے ہمیں کوئی مجرم میں کسی کے ہاتھ نہیں جوڑتا جو سمجھتا ہے اس کی بیت واپس ہے میں مریدوں کے سہارے پر نہیں بیٹھا میں اللہ کے سہارے پر بیٹھا ڈیڑھ سو گھر پر اللہ نے مجھے بچایا تو یہاں بھی اب کچھ نہیں ہوگا تو وہ لڑکے کو میں نے بلایا جب میں نے بلایا یہ چیز صاحب سے کلمہ پڑھانا اور دس بندے اور ہی ہیں گواہ میرے اس لڑکے نے واللہ باللہ یہ الفاظ کہے ادھر بھی دیکھے میری طرف دیکھے ادھر اللہ نے اس سے زبان سے کہلوا دیا کہ مجھے استاد نے بلایا میں نہیں گیا یہ الفاظ ہے تو بلایا کیوں بلایا اس سے کوئی لواطت ثابت ہوتی ہے تو یہ بہت خیال کرنا جس مرید کو شک ہو وہ تحقیق کر سکتا ہے پوچھو تم نے دیکھا وہ کہے گا نہیں کسی نے تم آخر بندہ تو کوئی مل جائے گا نا آخری انتہائی شاید گواہ تو پھر تو اس کے بعد میں کچھ مسئلہ کی ایک دو باتیں کرتا ہوں یہ دیوبند کہتے ہیں رسول اللہ کچھ نہیں دیتا عقیدہ بنتا ہے حدیث قرآن سے تو اللہ فرماتا ہے آتا ہم اللہ رسول ہو اگنا اللہ ہو رسول ہو میں نے دیا میرے رسول نے تمہیں دیا میں نے غنی کیا میرے رسول نے غنی کیا ایک صحابی کو حاتم تئی کے بندے نے کہا کہ واقعی تمہارا رسول دیتا ہے لیکن ایک دروازہ ہے ہمارے حاتم تئی کے چار دروازے تھے وہ چاروں سے دیتا تھا تو صحابی نے فرمایا بے وقوف تمہارا ہاتھ امتائی جو جا وہ دیتا تھا اگلے کی ضرورت رہ جاتی تھی وہ بھوکھا رہ جاتا تھا وہ دوسرے سے آزاد ہمارا آقا مولا ایک دروازے سے دیتا ہے ضرورت ہی نہیں رہتی دوسرے دروازے میں تقریر کر رہا تھا تو دیوبند پانچ چھ بیٹھے تھے مسلک کی بات پانچ چھ دیوبند بیٹھے تھے پانچ ادھر کھڑے ہو گئے ایک میری طرف آ گیا کہتا ہے مجھے تقریر تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ بتاؤ کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں میں نے کہا یار میرا بھی سوال ہے اس نے کہا کہا میں نے کہا تو شیطان کو حاضر ناظر سمجھتا ہے وہ جو ہی مجھے جواب نہیں دیا دوڑ گیا وہ ہی دوڑ گئے وہ بھی دوڑ گئے اس کا مطلب ہے بےمان شیطان کو حاضر ناظر مانتے ہیں ان سے بچ کر رہو بہت خطرناک ٹولہ ہے تونسوی پاکستان کا صدر تھا دیوبند کا وہ تقریر کر رہا تھا میں بیٹھا تھا اس نے کہا حضرت عثمان غنی کو نورین کیوں کہتے ہیں شیعہ نے پرچیت وہ جوش میں آ گیا دو نور العین آپ کی حضرت عثمان غنی سے آئی گئی حضور کی دو بیٹیاں پاک تو صاف یہی ہے دو نوروں کے گھر والا یہی مسئلہ آپ کا لقب بھی یہی ہے اس لیے دیا گیا تھا نور ہیں دو نوروں کے گھر والا تو اس نے کہا آپ کو کیا کہہ رہتا ہے اس کا مطلب ہے دو نوروں کے گھر والا تو سب نے نعرہ لگا دیا میں نے کہا یار تمہارا عالم جو ہے یہ بہت بڑا عالم ہے اس نے شیعہ کو لاجواب کر دیا ہاں جی یہ مناظر اعظم ہے میں نے کہا میری بات ہے کہتا ہے کیا میں نے کہا دھی پاک نور ہیں آپ نور نہیں ہیں وہ سارے سارے مر گئے میں بیچ بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو شانیں دی گئیں جو آپ کی حقیقت ہے آپ فرماتے ہیں میری حقیقت میرا رب جانتا ہے شان فضیلت نور ہے اور شان مثلیت بشر ہے اس لیے آپ کو بشر بھی کہا گیا ہے فرشت نور ہیں ان سے ہم مستویز ہو سکتے ہیں کیا ہے وہ شان فضیلت نور اللہ سے سب کچھ لے کر شان مثلیت نہ ہوتی ہم فیض یاب نہ ہو سکتے کیوں فرشت ہو سکتے ہیں اس لیے حقیقت محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب جانتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو دونوں جانے ہیں شان مثلیت بھی ہے اور شان فضیلت بھی ہے ہم نے اقرار شان مثلیت کا کرنا ہے اسرار ہم نے شان فضیلت کا کرنا ہے یہ تو کافر کہتے تھے کالو بشر شروع یادوں تو ہو کر ہم بشر کا اقرار کرتے ہیں اسرار شان بیان کرتے ہیں صحابہ کا بھی یہی شان تھا اور اس انسان جو ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے ایک روح اور ایک جسم ایسا ہے نا جسم آزا کا مجموعہ ہے ایسا ہے ہاں روح تو آپ کی اللہ کا حکم ہے کہ روح کے بارے تو کوئی بندہ کچھ نہیں کہہ سکتا روح ہے کافر کی روح ہے یہودی کی روح ہے مسلمان کی روح ہے سارے روح ایک جیسے نہیں جیسے گوشت گوشت تو ہے وہ گائے کا گوشت ہے بکری کا نام تو گوشت ہے نا لیکن اس میں فرق ہے نہیں ہے تو آپ شان نورانیت سے آپ جسم ہاتھ مبارک ید اللہ اللہ کا ہاتھ اللہ نے فرمایا نا تمہارا ہاتھ اس جیسا ہو سکتا ہے وہ جسم آزا کا مجموعہ ہے جب آزا نہیں ہم جسم کیسے ہوگا زبان کال اللہ چہرہ وجہ اللہ آنکھ مبارک وہ ہے جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا لن ترانی یہ نہیں فرمایا میں نہیں دکھا تھا یہ فرمایا تو دیکھ نہیں سکتا اس لیے یہ بہو سلطان والا ٹولا اٹھا ہوا ہے جو دعا مانگے یا رب العالمین مجھے اپنا دیدار کرا وہ کافر ہو جائے گا اس جہان میں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کسی نے دیکھا ہے نہ دیکھ سکتا ہے کوئی اللہ کو آنکھیں سبحان اللہ ارے جس اتر ہے سورج سایا نہیں ہے سورج بے نور ہو گیا ہو جاتا ہے میں پہلے پہلے آیا علی پور تو میں یہی بات کرتا ہوں یار باتیں تو بہت ہیں لیکن ٹائم بہت تھوڑا ہے میں دیوبند تقریر کرتے تھے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں وہ ہمارے جیسے ہیں میں نے وہاں پھیلا دیا تقریر میں کہ میں صدیق اکبر جیسا ہوں اب دیوبند سپا صاحب اور کو بھی ملا لیا کہ دیکھو انبیاء کے بعد صدیق جیسا تو کوئی نہیں ہے یہ کہتا ہے میں صدیق جیسا ہوں میں سید پور چوک ہے شام کو جا رہا تھا دیکھا تو سو بندہ کٹھا ہے بریلوی بھی سب تو میں مجھے پتا نہیں تھا تو شکر ہے اگر لڑ پڑتے تو لڑ پڑتے ورنہ وہ ایک بندہ بول پڑا اس نے کہا یار صدیق کے بارے میں ذرا کیا ہے میں نے جرت کی میں نے کہا میں صدیق جیسا ہوں صدیق میرے جیسا ہے انہوں نے کہا پھڑو اس کو وہ میرے قریب ہے میں نے کہا یار تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہو میں صدیق جیسا نہیں میں نے تو ان کو سمجھانے کے لیے کیا میرا یہ عقیدہ نہیں تھا ہم تھے آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کو مثال نہیں دے سکتے کتوں سے بھی بدتر ہیں ہمارا یہ عقید میں نے کہا نا مراد واقعی انبیاء کے بعد صدیق جیسا کوئی نہیں ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تو انبیاء میں نہیں ہے سب تتر بتر ہو گئے سو کا سو سب چلے گئے تو کوئی حضور جیسا صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ نے فرمایا مومن اور عام بندہ برابر نہیں ہو سکتا ارے ایک بندہ ہے کتے سور سے بھی بدتر ہے اور وہی بندہ فرشتوں سے بھی زیادہ شان رکھتا ہے یہ تو عام بندے بھی برابر نہیں ہے تو بے وقوف ہو تم نے سبحان اللہ ادھر بات کرتی اس لیے بچ کے رہو ہمارا مسلک اولیاء کرام کا ہے اور صحیح مسلک صوفیہ کرام کا ہے باقی سب جھوٹ ہے اولیاء کرام کا مسلک تو آپ اب ہمارے مریدوں کو بہت خراب کر رہے ہیں چیز صاحب ڈر گیا جی میں نا وہ ڈر گیا انہیں پتہ نہیں کہ کیا تک ایک تقریر ہے ایک تبلیغ ہے تقریر جو ہوتی ہے وہ اسلاف کے واقعات تعریفیں کرنا اس سے کچھ نہیں بگڑتا تبلیغ جو ہے وہ معاشرے کے خلاف بولنا ہے نچلی سطح سے لے کر اوپر تک سب کو برابر یہ مشکل ہے کیوں اللہ نے فرمایا وما اللہ رسول البلا رسول تبلیغ تو میرے رسولوں کا شیوا ہے اور نتیجہ خود بتا دیا قتل ہوں لمبے آؤ بغیر انبیاء تبلیغ کرتے تھے قتل نہ بغیر حق قتل کر دیا جاتا ہے تبلیغ بہت مشکل ہے یہ ہو گئی ہے حق کہا جا گیا ہے اب حق آنے کی انتظار کرو جو کوئی تقریریں ہوئے اس سے کوئی بڑھ کر ہاں ایک شاعر تھا وہ لکھتا تھا میرے شعر میں کوئی غلطی ہو نکتا لگا دو صبح اٹھتے تو دیکھتے نقطوں سے بھرا ہوا تھا شعر ہو گیا اپنے استاد کے پاس اس نے کہا تو کہے کہ جو غلطی ہو اس کی اصلاح کر دو شعر لکھا دوسرے دن ایک نقطہ بھی نہیں تھا بھئی اگر تم تنقید کرتے ہو ایک تقریر تو کر دکھاؤ ایک تقریر معاشرے کے خلاف ہم تمہیں مان جائیں گے ورنہ حق کہا جا گیا ہے بچ کر رہو ایسے لوگ جو وس فیسو فیصد دور ان سمنل جنہت ارے جنوی لوگ لوگوں میں سر ڈال کر انہیں پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا را کوئی بات سنو اس کی تحقیق کرو ہم نہیں روکتے ایسے چند جو ہمارے مخالفوں نے اٹھائے ہوئے ہیں ان کی باتوں پر یقین کر کے جو مانے گا نا ہم کسی کو کیا کہیں فون کرتے ہیں یہ ایسی بات ہے میں اب کسی کو ہم کیا سمجھ دیں میں کہتا ہوں ہاں بابا ایسی ہے تو تیری بیت واپس اور تو میرا کیا کرے گا مجرم ہوتا ہے مدعی کا یا حکومت کا پھر اللہ تعالیٰ کا تو سبحان اللہ ہو باقی کسی کا مجرم نہیں ہوتا تم مدعی ڈھونڈو پھر تم نہ حاکم ہو نہ میں تمہیں یہودی قانون میں ہے کئی سال دیکھو کئی سال پیشیاں دیتے ہیں گواہ سنتے ہیں پھر بحث ہوتی ہے جرا پھر جا کے مجرم آج کا موسلا بس ایک سے سنا دوسرے اس نے دوسرے کو فون کر دیا اور کوئی ایسے بات پھیلائی یہ شیطان گاہ ہے ہماری فکر کو بہت ان کو برداشت نہیں ہے ہماری فکر اور دوسرا میں نے یہ بھی بتایا کہ سخت جہاز لاتا ہے بندہ شیطان کا بانی بن جاتا ہے اعلان کرنا حرام ہے تحقیق کرو اعلان نہ کرو اعلان شیطان کرتا ہے برائی کا یا شیطان والے نیکی کا اعلان فرشتے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو میں اب بھی کہہ رہا ہوں جس مرید کو ہم پر کوئی شک ہو اس کی بیت واپس آئے بس اور ہم اس سے کچھ نہیں باقی جو جم بگاڑنا ہے باقی ہم اگر اللہ نے ہمیں ہم ہیں مجرم تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں ہم گر جائیں گے اگر ہم مجرم نہیں ہیں تو تم زور لگاؤ ہمیں نہیں گرا سکتے ہر دن انشاءاللہ تمہیں ایک دن بتائیں گے کہ اللہ نے ہمیں وہ میں آنے والا وقت دیکھ رہا ہوں جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے کہ کیا کیا اللہ نے ہماری مدد فرمانی ہے امید ہے یقین نہیں کرتے امید امید یقین ہم نہیں کرتے آخر دعوانا الحمد